الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الحمدللہ ہندیبن مبارکن کمبر شروع سے آملی من يهده الله الله فلا فلا مضل له له له ومن يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره شہدوشہ دینی کل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 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد يريد الله بكم بكم اليسر ولا العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی دلیلیں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے سو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزے رکھے اس کے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے یرید اللہ بکم السرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں ولا یرید بکم السرا اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتے ولی تک ملعید اور تاکہ تم گنتی بھی پوری کر لو ولی تبر اللہ علامہ اور اللہ رب العزت کی اس بات پہ بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب کر دی ہے ولا اللہ تم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو رب ربلی واحلل عقدة امری لساني الرقت لسانی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب رب أعوذ بك بك من هملات الشياطين وأعوذ يحذرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامن نبی من الانبیاء الا وقد وقت من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر کوئی بھی نبیوں میں سے ایسا نبی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے کوئی نشانی اور معجزہ نہ دیا ہو اور ویسا ہی معجزہ دیا گیا ہر نبی کو جتنی اللہ رب العزت کو اس کی امت بنانا منظور تھی نواکار اللہ دی وقل اوحا اللہ اور جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے ونكون أكثرهم يوم القيامة مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن سب سے بڑی امت والا ہوں گا رواح البخاری اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جیسی اس کی شان کے شایان ہے بندہ اس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کر لے وہ کم ہے وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے صلاح و سلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور سلاط و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال بندوں کے ساتھ رابطے پر ہے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے بے بہار اور آزاد نہیں چھوڑا وہ خود بھی ان سے ہمیشہ رابطہ رکھتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے انہیں موقع تو موقع عزت اور سر بخشتا ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ بندے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے پر رہیں کبھی اللہ رب العزت سے نہ کٹیں کبھی اللہ رب العزت کو نہ بلائیں کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں کبھی اللہ رب العزت کی ناشکری شکری نہ کریں ہر وقت اسے یاد رکھیں اس کی فرم برداری کریں اور اس کی شکر گزاری کریں اللہ حکم حاکمین نے بندوں کے ساتھ رابطے کے لیے ان سے کلام کیا ہے اور بندوں نے اللہ رب العزت سے جو کچھ پایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بندوں نے اللہ رب العزت سے کتنا کچھ پایا ہے اگر بندے باشعور ہوں حساس ہوں ہوش مند ہوں تو یقیناً ان کو سمجھ آ جائے کہ کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جب انسان اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے اندر غرق نہیں ہوتا ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ہے بندہ صبح دوپہر شام دن رات اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے بندوں کو پینت نے تمام ہلا تو کوئی گن بھی نہیں سکتا اللہ کی دی ہوئی شکر گزار ہونا شکر ادا کرنا شکر کا حق ادا کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں تو کوئی گل بھی نہیں سکتا سر کی بات کر دی ماں بک نتن اللہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تمہیں لوگوں کا تو بھروسہ میں ہو جاتی ہے کہ شاید ہم نے اپنے اپنے دانے سے اپنی سمے سے کمایا ہے بكم من نعمت سمین اللہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب کا سب مولا کریم کی عطا ہے اس کی مہربانی بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے بندے نے اپنے عقل سے کچھ نہیں کمایا عام طور پر بندوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تک رابطہ رکھائی نہیں تھی جب نعمت چھنتی ہے تب سمجھ آتی ہے کہ یہ تو میرے قبضے میں نہیں تھی یہ تو میری غلطیت نہیں تھی یہ تو کسی اور کی تھی کوئی نعمت بندے کے پاس ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ یہ کہہ سکے کہ یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے اور میں نے خود کمائی ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا تو بڑی کی بڑی رہ جاتی ہے بندہ نعمتوں سے نکال لیا جاتا ہے اس میں بھی بندہ قادر نہیں ایک سانس مقدار سے بڑھ کر لینے کا بندے کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہر نعمت مولا کی طرف سے بندے نے اللہ سے بہت کچھ پایا بہت ہی کچھ پایا اور جتنا کو چھپایا ان میں سب سے عظیم خیر خواہ اللہ رب العزت نے جو بندے کو عطا کی وہ اللہ رب العزت کا کرام ہے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے ایمان اس کلام کی بدولت نصیب ہوتا ہے ہدایت کے اللہ رب العزت کے کلام کی بدولت نصیب ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو نعمت ملی اور ہم سے پہلے لوگوں کو جو نعمتیں ملی اور یہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے من اللہ صفیم اللہ احسان بتراتے ہیں اللہ رب العزت نے تم پہ احسان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو اللہ رب العزت کے کلام کی بدالت رسول بنے قرآن کریم اترا تو محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا کلام اتنا عظیم احسان ہے اللہ کے بندوں پر اتنی عظیم ذات اتنی عظیم ہستی شاہوں کا شاہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ان حقیق کے بندوں کے ساتھ بات کرے کتنا بڑا اس کا کرم ہے کتنا بڑا اس کا فضل ہے کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے کتنی بڑی اس کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی سنو جب بھی سنو یا اللہ منو جب یہ کلمہ سنو کام کھڑے کر لو اور مولا کریم کسی عظیم شان نصیحت سے بندوں کو نوازیں گے یا کسی بہت بڑے نقصان سے بندوں کو بچائیں گے جب یہ اللہ یار یہ ہم عمل کہے جب بھی کام میں یار یہ ہم لوں کی آواز پڑے خیال ہو جاؤ اور مولا کریم کی طرف سے بہت بڑی نعمت آنے والی ہے یا تو ایسی نصیحت آئے گی اس کے برابر کوئی نصیحت نہیں ہوگی یا کسی شر اور مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت تمہیں توجہ دلائیں گے لیکن ہمارے کام کو مشغول ہی بہت یا یہ جی نے آتا ہے گزر جاتا ہے یا یہ اللہ عمل آتا ہے بگڑ جاتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی توجہ نہیں ہے ہماری اس طرح الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں ضرور فرمایا اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور آتا فرمایا جس شہر کو چاہے اللہ معجزہ بنا دے پتا ہے نا جانتے ہو ان اللہ علاقوں میں شعیم قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو لکڑیوں کو موئزہ بنا دے ان میں سے چشمے جھوٹ بڑے مارے گئے اور کبھی ختم نہ ہو جس طرح کو چاہے موئزہ بنا دے وہ چاہے تو ایک کینکری کو بلا کے معیزہ بنا دے وہ چاہے تو کسی پتھر سے اونٹی نکال کے اس کو معیزہ بنا دے اللہ رب العزت کے موئزوں کی بے شمار کتنے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں لیکن اللہ کا ہر اپنے نبیوں میں سے ہر نبی کو وہ موجودہ دیتا رہا جس کے حساب سے اللہ رب العزت کو اس کو اعزاز بخشنا منظور تھا کہ قیامت کے ذریعے اتنی بڑی جماعت لے کے آئے گا جتنی بڑی جماعت اس کے لیے اللہ نے جنت میں داخل کرنی تھی اتنا ہی بڑا موجود محمد امام الانبیاء نے فرمایا جب میری باری آئی اللہ رب العزت نے مجھے اپنے کلام کو معاہدہ بنا کر آتا فرمایا ایسا معاہدہ ہر نبی کا معاہدہ نبی دنیا سے گیا تو معاہدہ بھی ساتھ ہی چلا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے کیا تک یہ معاہدہ قائم رہے گا یہ معاہدہ کبھی ختم نہیں ہوا اور اس معاہدے میں سب بے شمار معاہدے ہیں یقین جانیے اگر وقت ہو تو قرآن کہیں جو ایک موجنا ہے اس موجے کے اندر جو ذہنی روزے ہیں داخلی روزے ہیں ان کو شعا کرنے لگے تو کئی خطبے ہمارے میں گزر جائیں اللہ رب العزت نے اس ایک موجے کے اندر پھر کتنے معائدے رکھے ہوئے بس موٹی سی بات کہانی جی اللہ رب العزت نے جو ماضی کی خبریں دی ہیں ان میں سے ایک خبر بھی دنیا کا کوئی شخص آئے جن گنتی ثابت نہیں کر سکا یہ معاہدہ ہے قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے کیا مطلب جو کچھ ہونے والا ہے اس میں تبصرے فرمائے خبریں بھی قرآن کریم کی ایک خبر بھی آج تک جھوٹی ثابت نہیں ہو سکی نہ کبھی ہوگی قرآن کریم اللہ رب العزت کا اتنا معذب کرام ہے اتنا مکرم کرام ہے میں ہوں اس کے پاس ہی آیا ہے اور اتنے نخرے والا کلام ہے اتنی عزت والا کلام ہے جب تک اس کی عزت ہوتی رہے گی دنیا میں رہے گا اور دنیا میں اس کے ذریعے قائم رہے گا جس دن اللہ العزت کا اس کلام کو اٹھا لیا پھر دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گا حدیث میں آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں اس دن سے پناہ مانگو ایک دن آئے گا دنیا کے سینوں میں قرآن ہوگا مساح میں قرآن لکھا ہوا الماریوں میں پڑا ہوگا لیکن دنیا تو آپ کو پتا ہے تیزی کے ساتھ قرآن کی بے قدری کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ رب العزت پھر اس کے بعد رات آئے گی کسی حال میں لوگ سوئیں گے صبح اٹھیں گے نہ کسی کے سینے میں قرآن ہوگا نہ مساحب کے اندر قرآن ہوگا یہ قرب قیامت کی انتہائی نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب تک اس کی عزت ہو رہی ہے اس کا احترام ہو رہا ہے اس کا عزم ہو رہا ہے اس کی تقریر ہو رہی ہے یہ قائم ہے جب لوگوں نے اس کی تقریر چھوڑ دی اللہ اپنے کلام کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کریں گے اور آپ دیکھتے ہیں گئے گزرے زمانے میں ایک ورکے کی تعلیم ہوتی ہے تو دنیا اس کے شوق بچا دیتی ہے اللہ کتنا اپنے کلام کی کتنی عزت کرواتا ہے اللہ کے کلام کا احترام تو قائم ہے اس کا عدل تو قائم ہے یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنا ادا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے تو اللہ نے اس لیے ہے کہ میرے بندے نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو معزز مکرم اور محترم بنا لیں اب کسی کا جی ہے بنا لیں اس کا جی ہے نہ بنا لیں اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے بندوں سے خطاب فرمایا اللہ کمل حاکمین کا کلام کتنا ہے اس کا کئی بار بیان ہو چکا نوکان البر مداد علی کلیمات ربید البرو قدلان تنخ کلیمات ربی مگر ربی جی مدد ساری دنیا کے درخت کرنے بن جائے ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے سب جنوں میں لکھنا بیٹھ جائیں اللہ کا کلام لکھا نہیں جا سکتا اتنا کلام ہے اللہ رب العزت اللہ کی مخلوق کتنی ہے کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے ابھی تک اللہ رب العزت کی مخلوق کی قسمیں کتنی ہیں اللہ اپنی ہر مخلوق سے کسی نہ کسی ذریعے سے کلام کرتا ہے اتنا کلام ہے اللہ رب العزت کا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی تفاضل رکھا ہوا ہے ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ وقار والا ہے زیادہ فضیلت والا ہے زیادہ تقریر والا ہے اس کی مت آپ سب جانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے انجیل میں اللہ کا کلام ہے صحف ابراہیم میں اللہ کا کلام ہے زبور میں اللہ کا کلام ہے لیکن یہ سب کلام ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جو کلام اتارا وہ ان سب سے بڑھ کر اس کی تقریب اور اس کی ان سب سے بڑھ کر بالکل ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سارا ایک جیسا نہیں بنایا کئی اعتبار سے ایک جیسا ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت ہے اس کی مرضی جیسے چاہے گا ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ پرانے رات کو نماز پڑھ رہا ہے تو ساری رات کو اللہ حض اللہ حسم یلم یا کلولا ہو سکتا ہے اس کو اس کے علاوہ کچھ یاد نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا جیس میں لگ گیا ہو ساری رات یہی پڑتا رہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خبر دی اس انداز کے اسلوب سے بات کی کہ بار یہ کلا رہے تھے کہ اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا چھوٹی سوچ پڑتا رہا ساری رات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے انتہا عادل سن قرآن یہ کلو اللہ سورہ اخلاص یہ چند آیتوں کی صورت ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے گویا کہ اس کو دس بارے بنے اور بار بار بنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام سے احساس فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ رات کو تیسرا ایسا قرآن تلاوت کر لیا کرے ہم تو صرف سونے کے آتی ہیں وہ عمل کرنے والے لوگ تھے بڑی گرام ہوئے صحابہ اکرام پر یہ بات ہے کہ علیہ سات اسلام کتنا بڑا تقاضا کر رہے ہیں اب دس سپارے کون روزانہ پڑے اتنا بڑا اور رد کون کرے ہر رات پریشان ہوئے صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کل ہو اللہ پڑھ لیا کرو ایک بار کل ہو اللہ پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت صدیقہ کا سدی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے ایک صحابی کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں صدر خرار بنا کے بھیجا اس دور میں اور مسلمانوں کے ہر ہاں سنائے دور میں جو دنیا کے کام میں بڑا وہی دین کے کام میں بڑا ہوتا تھا جب سے دین اور دنیا الگ الگ ہوئے ہیں مسلمان بدقسمتی کا شکار ہے خلیفت المسلمین امیر المومنین ہاتھ میں وقت نہیں مقصد کا امام ہوتا تھا اور ہر بڑے کام میں جو سب سے بڑا ہے وہی بھی سڑک پر کھڑا ہوتا تھا تو فوج کا سر بڑا وہی نماز پڑھاتا تھا لیکن وہ آدمی نماز پڑھاتا تو ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت میں رہتا تھا اور اس کے بعد آخر میں کوئی ہونا ضرور پڑتا ہمارے کچھ احباب باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ فتوا دیتے ہیں اور بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا منع ہے اور مکرو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حد تک مسلمان ہلے ہوئے ہیں تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے ہم اس کو روکتے کہ تم کیا یار نیا کام کرتے ہو لیکن اس نے نہیں چھوڑا واپس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی اللہ کے رسول ہیں یہ تمہارا مقرر کیا ہوا سپا سالار ایک عجیب کام کرتا تھا ہر رکعت کے اندر سورت کے بعد کو ضرور پڑتا تھا اور علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا تھا صاحب ہے کر ہم نے اس سے پوچھا واپس خبر آئی اس نے کہا اللہ صفت الرحمان والا صدوحات میں اس لیے ایسا کرتا تھا کہ یہ میرے مولا رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس الصادقین سچی خبریں دینے والے فرمانے لگے کہ اخبر حسین اللہ یہ اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے دیکھنے میں کتنا چھوٹا حمل ہے کتنا چھوٹا حمل ہے اور کتنا بڑا عمل ہے جس طرح بھی چلتے پھرتے جنتی ہونے کی سمجھ رہی ہے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسمت سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے ایک آدمی کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کمار کا امام مقرر کیا بڑا نیک اور بہت سارے سارے اس کو پسند کریں اور اس کی امامت کو پسند کریں وہ جب بھی سورہ فاتح پڑھے سورہ فاتح کے بعد سب سے پہلے قرح اللہ کل اور بعد میں وہ اس کو روکتے ہیں رکتا نہیں ہے اور کسی اور کو امام بنانے کو بھی تیار نہیں ہے اس لیے کہ بہت نیک اور سالے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کیا ہے اللہ کے رسول آپ کا مقرر کیا ہوا امام نیا ہی کام کر رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے جناب اس نے بھی وہی دیا اس لیے کہ میرے مولا کی صفت ہے مجھے یہ پسند ہے امام نے فرمایا خود جنت تیری اللہ کے ساتھ محبت ہے جنت ہی بنا دیا ہے ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا ہے اس کو اللہ نہیں آتی اور ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا ہے جو اللہ تین دفعہ نفرنا پڑتا ہو تو غفرت کی بھی تو حد ہونی چاہیے نفرت بڑھتے بڑھتے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا پہلے انسان پہلے سب سے کھسکتا ہے دوسرے میں پہنچ جاتا ہے وہاں سے کھسکتا ہے تیسری میں پہنچ جاتا ہے شیطان کہتا ہے نماز بھی پڑھنی ہے نہ پہلی سہ میں ہوئی تو کیا دوسری میں ہوئی تو کیا بس بھی ایسا پھر چوتھی میں پھر پھر پھر پانچویں میں میں مسجد باہر متقی بھی ہے بھی جائے گا تو جنت میں بھی سب سے پیچھے ہی ہوگا اللہ ہمیں اپنی طرح میں رکھے یہ غفلت بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو کلو نہ آتے ہو اور ہم میں سے شاید کوئی ہو جو روزانہ پڑتا اس خیال سے کہ ہمارے مولا کی توہین ہے اس کے اندر اس لیے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود کہ ہر قرآن کے برابر قرار دیا ہوا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبید تھے جو قرآن کے بڑے عالم تھے قرآن سے بڑا شرف تھا حضرت عمر نے ان کو نماز تراوی کی امامت کے لیے مقرر کیا تھا کہ سارے اس کے پیچھے بڑھو اور یہ بیس راتیں پڑھاتا رہا پھر اس نے کہا کہ اب لمبی رات کا وقت آ گیا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں لکھ سکتا قرآن پرانے کی سب سے عظیم مسلمان آئے کرسی ہے اسے علم مبارک ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نہیں ہے تو بھی نکال دو کہ اتنے بڑے عالم ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امام الانبیاء لمبی فرمایا بہت لمبی ہے امام الانبیاء لمبی فرمایا میں مسجد کے اندر اندر مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تجھے بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے امام الانبیاء کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہاتھ پکڑا ہوا ہے مسجد جب نکلنے کا وقت آ گیا تو اسے یاد کرایا اللہ کے رسول آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت سورہ ہے فاتحہ ہے اسی کے لیے اللہ نے فرمایا رسما واطہ قرآن الحظیم ایسے سب اسدوں مسائل نے کہا سات جو دہرائی جاتی ہے بار بار بار بار پڑھی جاتی ہے اور اسے ہی ہمارے بولی جاتے ہیں قرآن حجیم بھی کہا اکیلی سورہ فاتحہ کو قرآن حجیم بھی کہا سب سے بڑی آٹھ کچھ تھی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ اب بتائیے ایمانداری سے کس کو نہیں آتی ہو اللہ کس کو نہیں آتی آیت کرسی اور کس کو نہیں آتی سورہ فاتحہ کون ہے جو ان کو پڑھتا ہو ان پر غور کرتا ہو ان کے معانی پر تدبر کرتا ہو ان کے حلال کو حلال قرار دیتا ہو ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتا ہو دوسروں کو پڑھاتا ہو اور ان کو اپنے سر کو وزیفہ بناتا ہو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب کرے اور قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کتنی خان خیر ہے اور اس کے ساتھ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے ایکدا فلا ولا فاس حضرت عبداللہ عباس کی تصویر کی تکفل اللہ قرآن الآخرة اللہ ذمہ داری لیتے ہیں یہ قرآن کریم پڑھتا ہے دنیا میں گناہ نہیں ہوگا آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا جس نے قرآن سے تعلق رکھا دنیا میں بد نصیب نہیں ہوگا اور آخرت میں دنیا میں گناہ نہیں ہوگا آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا

کوئی قوم ہو کوئی محاصرہ ہو کوئی خاندان ہو کوئی فرد ہو جب قرآن کا منہ ہو جائے گا کبھی آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے یقین نہ آئے تو نئے دوڑا کے دیکھ لیجیے دنیا کے اندر اتنی لوگ اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے امن و امان کرنے کی بدولت حاصل ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں حاصل وہ جو اس کے سب سے بدترین دشمن تھے وہ جو اس کے سب سے بدترین دشمن تھے وہ بھی حسد کا شکار تھے ان کو بھی معلوم تھا ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے حسد میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے فرمایا رحمت عرب دیکھ نہیں پسند آ رہا ہوتا ہوں سلح حیات دنیا اللہ کی نیم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقرر کیا ہے اللہ کی نیم کا تقسیم کرے ہم نے خود کو تقسیم کیا ہے اور جو ہے ان سے پوچھ کر لیں کس کو نہیں ہے کس کو نہیں دینی قرآن کریم سے تعلق سراسر رحمت ہی رحمت ہے اور قرآن کریم سے بے تعلق ہی سراسر عذاب ہے مصیبت میں مصیبت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تفصیلات کا وقت نہیں ہے اتنی سی بات جان لیجیے کہ قرآن کریم کے پانچ بڑے آداب ہیں ہر مومن کو انہیں یاد رکھنا چاہیے ایک ایک ادب وضاحت طلب ہے نکلنے اختصاص سے قرآن کریم بس وقت انسان کو ظاہری اور بات میں بہترین حالت میں ہونا چاہیے ظاہری طور پر بھی مکمل طور پر پاک صاف ہو جسم بھی پاک ہو شریعت گیری سے پاک ہو ویسے تو ہم اپنے شہر میں پاک ہی رہتے ہیں شریعت گیری سے پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو دل کی حالت بھی پاک ہو صاف ستھری ہو دل میں الٹے سیدھے خیالات نہ ہو زبان بھی پاک ہو جیسے ہم وضو کر کے جسم کو پاک کرتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے زبان بھی پاک کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کرا تل قرآن فسٹ اللہ شیطان الرجیم اور بلّہ امن شیطان الرجیم پڑھ لو گے تو شیطان کی نجات سے زبان بھی پاک ہو جائے اس حالت میں قرآن پڑھنا چاہیے اور دوسرا آدمی اس کا کہ جیسے سلیقہ طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھا دیا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے ویسے پڑھیں گے تو بہترین نتائج برآمد ہوں گے جنہوں نے ویسے پڑھا یہود و نخارے میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت رسید فرما دی قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کتاب اقنو حق کا تلاوت جو حق کے تلاوت ادا کرتے تھے انہیں کو نلب و عزت ایمان نصیب کیا کرتے دل کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے قرآن پڑھتے تھے ایمانداری سے قرآن کے سامنے حاضر ہوتے تیسرا عظیم نقصان عظم قرآن کے لیے تھا کہ جو پڑھتے ہو سوچ سمجھ کر پڑھو غور و فکر کر کے پڑھو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فل نہار اللہ نے فرمایا یہ عبادت کرنے والے اور علم والے کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے رمضا نے فرمایا عالم کی عبادت کرنے والے پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی چودہ رات کے چار کو ستاروں پر ہے تلاوت کرنے والا عبادت گزار ہے سمجھنے والا عالم ہے سمجھنے والا عالم ہے سپارے پڑھا سمجھے کہ پڑھنا بات سے جو سواد ہے کوئی شک نہیں لیکن ایک آیت کو دو آیتوں کو سمجھ کر پڑھنا کئی شفاٹ پڑھنے سے افضل والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے لیے بار حاضر چاہیے اکیلے تلاوت کے لیے تو سارا کچھ ہوتا رہتا ہے حساب بھی ہوتا رہتا ہے تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے انگلیاں چلتی رہتی سمجھنے کے لیے بار حاضر چاہیے تو تیسرا سونے کے لیے عادت جو پڑے کون سمجھ کر پڑے کم از کم کچھ ہوتا ہے کون سمجھ کر ضرور پڑے اور تیسرا چوتھا عدم قرآن کریم کا کہ جو پڑھتے ہو اس پر عمل کرے ساتھ ساتھ کوئی حکم بندے کے سامنے سے ایسا نہیں گزرنا چاہیے قرآن کریم کا جس پر بندے کے لیے عمل کرنا ممکن ہو اور بندہ اس پر عمل نہ کرے اگر ایسا ہے تو غفلت ہی غفلت ہے اور ہم تو دس بار بڑھ جاتے ہیں کسی ایک حکم پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے والا انسان ذرا تو سوچ لے کہ اس کی زندگی میں ایک ذرا بھر تبدیلی آئی ہے کیا پڑا کیا سمجھا کیا حقافت کیا قرآن پرانے ان کا تو قرآن کریم کا چوتھا برادری یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام جانے اس کے حرام کو حرام جانے کہیں ایسا نہ ہو گھر بیٹھا تلاوت کر رہا ہو اللہ کہہ رہا ہو اس کے نماز پر بندہ تلاوت کیا جا رہا ہے اسی لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا ایسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں قرآن کو لالچ کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے پڑھ رہا بندہ لانت اللہ الکار جھوٹوں پر اللہ کی لانت اور پھر سب سے بڑا جھوٹا ہے اپنے اوپر لانت بھیج رہا ہے تو قرآن کریم کا سزا ادب مطلب کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھائے جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھائے قرآن کریم کا حکم ہے بل قرآن ضلع کے اندر ربک جو بھی بلک جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھائے جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھائے جو سمجھا ہے اس کو آگے سمجھائے یہ کو ادا کرتا ہے اور آخری عظیم خیر جو قرآن کریم کا جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں حافظ ہیں قاری ہیں عالم ہیں قرآن کریم کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی عزت و تقریم قرآن کریم کی عزت و تقریم کا حصہ ہے ان کے اپنے ذمے بھی فرض ہے دوسروں کے ذمے بھی فرض ہے جو حافظ قرآن ہے آج میں قرآن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کا احترام کرے وہ احترام کیسے ہوگا اپنا احترام کرے اللہ رب العزت کا اپنے آپ کو فرم بردار بنائے قرآن کریم کا ادب بجا رہے اور دوسروں میں فرض ہے اللہ رب العزت نے قرآن کو رحم اللہ کہا ہے قرآن والے اللہ والے ہیں اللہ والوں کا احترام کرنا فرض ہے جیسے قرآن کا احترام فرض ہے ویسے ہی قرآن والوں کا احترام بھی فرض ہے آخر میں ایک حدیث سن اور بات ختم حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ عبد اللہ کی جی بڑی روایتیں ہیں قرآن کریم کے بارے میں پھر ایک اور یاد آ گئی ہے آپ کو تو سننے کا لالچ نہیں ہے لیکن مجھے سنانے کا لالچ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایک جیسے بنائے نیکی کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پر جل سناؤ میں نے آج کی اللہ کے رسول میں پڑھ سنا ہوں جبکہ آپ پر قرآن کریم آسمان سے اترا ہے امام لمبیا نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں کسی سے شروع سننے کا شوق ہے میں نے سورہ نصاب پڑھنا شروع کیا سورہ نصاب پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچ گیا تقریباً سوارا پڑھ دیا اس کے بعد امام لمبیا کی آواز آئی رک جاؤ بس کرو بس کرو میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی تو امام لمبیا کی آنکھیں بچ رہی تھی اور جب آپ کو چاہوں گا فتح خا جے نام ان کو میں صحیح اس نے ان کا منظر یاد کرو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سب کو لائیں گے اور سب کے خلاف گواہوں کو لائیں گے اور تجربہ مفتی کی مکہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے امام الانبیاء کو یاد آ گیا ہوگا کہ ان میں میرے چچے بھی ہوں گے میرے مامے بھی ہوں گے اور میرے پتا نہیں کتنے قریبی رشتے دار ہوں گے مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اس گواہی کے نتیجے میں یہ ہمیں کو دیا بھانے میں چلے جائیں گے آپ رونا رونا شروع شروع ہو ہماری ردیں نماز نہ پڑے روزہ نہ رکھے مسئلے کی طرف منہ نہ کرے ہمارے باپ بچے کی طرف منہ نہ کرے ہمارے قریب ترین حزیض اور رشتے دار دین کی طرف منہ نہ کرے ہمیں ذرا بھر غصہ نہیں آتا رونا تو بڑی دور کی بات ہے مرغی مر جائے تو روتے ہیں نمازیں ساری رہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متی سنانے لگا تھا آپ کو حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کوئی شخص اس کو غم آئے کوئی مصیبت آ جائے اور وہ یوں کہے اللہ الحلائی حدو کا وبن عبد کا وبن امتی کا سیت عیدی کا معلوم سیا حکم کا سیا تجاؤ کا اصل کا بھی تم نے اس میں کا سميت به به نفسك أو أو أو أنزلته في في كتابك علمته أحدا من خلقك استأثرت علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وذهاب إلا فرج الله عنه ما ما مكانه فرجا وفرحا فما سمے متا رہتا اور وہ یہ دعا کرے پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کا غم دور کر دیتے ہیں اس کی جگہ اس کو خوشی نصیب کر دیتے ہیں صحابہ اکرام نے حد کی اللہ کے رسول تو ہم اس کو یاد ہی نہیں کر رہے پھر مصیبتیں دور کرنے کا بہترین وظیفہ ہے امام ارم نے فرمایا جو شخص بھی اس دعا کو سنے اس کا فرض بنتا ہے اس کو اس کو ضرور یاد کرے کہاں لیے میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھائی تھی ہم فکر بہت کرتے ہیں کہ دعائیں منظور نہیں ہوتی لیکن کبھی نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کا طریقہ طریقہ اور کریمہ کیا بتایا تو دعا تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو دینا ہے تو دے دے نہیں تو تیری مرضی گئے لوگوں اس طریقے اور کریمے اور سلیقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اللہ رب العزت کو اس کی سفتوں کا واسطہ دے کے اس سے مانگو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے اس سے مانگو اس کی اس کی جان کا واسطہ دے کے اس سے مانگو اپنی آرتی کا واسطہ دے کے اس سے مانگو اپنی عبادت اللہ کے حضور پوش کر کے مانگو دماغ کو حاضر کر کے مانگو پھر دیکھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا نہ ہمیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ ہماری توجہ ہے نہ ہمارا دل حاضر ہے ایک رسم ہے اسے پورا کرنا ہے ایک رسم ہے اس کو پورا کرنا ہے پھر ہمارا خیال ہے کہ ہماری رائے منظور نہیں ہوتی اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا مقامی مرتبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے خاص میں تعارف کہا کرایا ہے رمضان کے مہینے کا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے جس رات اترا وہ رات سارے ہاتھوں سے افسر جس مہینے میں اترا وہ سارے مہینوں سے افسر جس شہر میں اترا وہ سارے شہروں سے افسر جس عظیم ہفتے میں اترا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے افسر جو لے کے آیا وہ سارے فرشتوں سے افسر جس نے بھیجا وہ ساری کائنات سے ہوگا ہوگا جس سے تعلق رکھے گا وہ کیسے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بابا توفیق اللہ بلّہ علیہ الحمد للہ کثیرن تو یہ ربنا مبارک نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسره بالحق بشيرا ونذيرا بعد يدي الساعة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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا ولا تنقصنا ربنا هب لنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح شاننا كله لا اله الا انت اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت انت انت شافي لا لا لا لا شفاء شفاء الا الا الا شفاءك يغادر سقما اللهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اهدنا لاحسن الاخلاق يهدي لاحسنها واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك